میں کنی عمر ہے کہ ہونی چالی پناہ سال میں یار ساری قوم نو مار گئی ایڈی کالی ہے کوئی دو چار دس سال ایڈی چھتی گسل سک کی کریں گے

میں مولوی نے کہا جی بہت خاطب سلام وہ جی میں گل میں فٹن لگا میں بھی اٹھ لگا میں کہ سلام ہوا لگے مغلوب تو نہیں ہے میرے ٹرن تو نے میرا پنڈ میں مار لا گا پھر برانڈ کو لگے وہ پورے پنڈ سونے جی بنا رہے تھے نا اتنے خوب ویخایا تھا نا یہ بادشاہ بندے نے اچھا۔ کہڑا پنڈ سی اور راڑا ہاں؟ راڑا جڑا راڑا راڑا اچھا خو سی گئے قرآن پاک ویخ ملا کافر پتر قرآن پاکان مرے کتے پائے سن یہاں ہاتھ نال کٹے قرآن پا کے چلے اتوں کا ایک درویش ہو اپنا رضوان پیشاب لوگ قرآن پاک دے کرتے سن آلے دوالے خوہ قرآن پاک پائے سن آلے دوالے میلا سی جو جہان کا کند ہونے یہ اتوں کٹ کے لیا پھر یہاں کا ارادہ بنیا یار خوج اتنے ویلا پیا اتنے مٹی سٹا کے قرآن پاک کا محل شریف جوڑ کے قرآن پاک میں پانچ ہزار روپیہ دیتا میں کسی بندے پیسے دیتے قرآن محل میں دیتا پانچ ہزار میں جاؤ اتنے لاؤ تو بناؤ ہوں ویخ ملا کافر دے بچے وڈے دین دے دشمن ہوں عوام نال مطلب پہلے شابش دے رہی سی بھی ٹھیک ہے یار صحیح بہت اچھا کام کر ہوں ایک کتی جنس کا ملا بار پنڈ جی، مسجد انہوں پتا لگا بھی یار چشتیاں سنگیت وہ اتوں چلے محلہ سی جن مدرسہ آدھے کنجر محلے مدرسے وڑ گیا لوڈے بازیا کا گھر اتنے گیا جناب وہ ٹولا کٹھا ہو کے ادھر آ گیا تشتی کا چشتی کے تین پتا ہے وہ تو سارے جان پاکستان کے مولی ہوں مخالف نے وہ کافر آتا ہے وہ سکول دیا کڑیاں کنجری آتا ہے وہ فلان آتا ہے وہ ہوں ٹولا جڑ گیا بحث واسطے سن جواب دے گل ہوئی بھی کافر چیزوں کو استعمال کر دوں خلاف بول رہے سوال انہیں آخیا بھی کافر دیا لاؤنڈیاں استعمال بغیر نکال مال بندہ کھوتا بھی آرام سمجھ کے رکھ لینا لیکن استعمال کرتا چودہ بو جہل جنس جو تیار ہوئی کھڑی نہ کوئی دھی چودہ علم نہ کوئی گل نہ کل نہ مت نہ شو وہ سارے دھی چوت کوئی ڈانگری کٹھے ہونے نے سور وہ کی کھان کی جوان سارے کٹھے ہو گئے لونڈی بغیر نکاس ہو جائے ہوئے کتنے لکھا ہوئے وہ باپ بڈڑ کی سارے کنجر سوٹے لے کے تیار ہو آ گئے لگنا پہ گلیاں مشہور نہیں پورے پنڈ چ ہو گئی اور کتنا کن چکیا

یہ بابیا گستاخ ہے اور وڈا مرتد ہے وڈا بئیمان کافر ہے وہ حال کچھ ہو سکتی ہے آخ سکنے ہاں کہ اسلام حق نو من جائے گا پر یہ سور کا بچہ نہیں منے گا کسی بھابی جو بندی پرچے کٹان میرے خلاف ضرورت نہیں کی یہ کتی کے پتر اٹھنے یہ دجال جنس امام احمد رضا بریلوی یہاں سے کروڑا لانتا بھیجتے ہیں روزانہ سارے اولیاء اللہ لانتا بھیجتے ہیں سکھ دیا پترا بناؤ سارے دربار کے نیڑے نامی سور آ تو نیچری سر سور سرسو جن سے تو انگریز دا پتر ہے تو خدا رسول دے نام جو لیں کتے دا بچہ تو ہے تو سنی بابی انگوٹھے چم کے نے رکھے ہو گستا کے رسول ہے تو خدا رسول دے نام روزانہ اشتہار چھاپ کے کے رسول دے نالیاں ڈٹیاں چودہ رولنا سی چودا انگوٹھے کتھے رسول اللہ دا نام اور بندے لیا ہے انگوٹھے میں چم کے نہ رکھا تے بابی بن گیا تھڈو نام شریف ٹٹیاں رول کے سننی ہے تھی چو دا کتوں سننی بن گیا تیرے نال تو کافر کو نہیں گجال کا پوترا بندے جڑ گئے بڑی وام جڑ گئی <clears throat> میں کلا دی میں کیا کہ تم اس طرح کرو آخری گل میری عورتوں کو کوئی سمجھ نہیں ہونی بابا فرید فرید جی، سیاد رحمت اللہ علیہ چپ کر کے بابا ادھر چ بیٹھا ہاں۔ سی نہیں منگتے مولوی جڑا جڑا ہے انہیں کیا بھی بابا کا استاد نا فضل احمد چشتی ان سنیا نے مولوی کہنے لگا وہ جو ایڈا سچا ہوں تو پاکستان جو مولوی انہوں اپنی تنظیم کے نال لینا دیکھ سچے ہونے کی نشانی ہوں مطلب یہ نکلا بھائی جہے تنظیم نے وہ سارے سچے نا تنظیم تو باہر ہے وہ جھوٹا ہے ہوں سوال یہ یہ جن تنظیم نے نے سچے سار پہ سیفیا ہے ساری پگان کی وکری ہے نورانی کی وکری ہے نیازی کی وکری ہے فلانے کی وکری ہے کرو اتنے کروڑا تنظیم کہ نہیں ہے اچھا ہوں سارے سچے نے تو ہر ایک نو جھوٹ آدھے جی حضرت صاحب فرما نے حضرت صاحب فوج آتی ہے طالبان جرمدار جھوٹے نے ہاں جی۔ طالبان آتے نے فوج جھوٹی آسان آدھے دونوں سچے جی تنظیم چڑھا گیا سچا ہے تنظیم والے سارے ایک دوسرے جھوٹا کہتے ہیں ہر تنظیم والے کھے سچے نے ویخ کتے کے پترا کا میزار سچائی کا ویخ کی ہے تنظیم میں چاہے تو سچا ہے تنظیم تو باہر جھوٹا بھاوے کافر ہے مرتا بئیمان ہے جھوٹا ہے زانی ہے شرابی ہے لچا ہے چور چکا ہے جو مرضی کتا ہے کسی تنظیم تو سچا ہے یہودی کم ایسا کیتا ہے کہ انہیں یار سچائی تنظیم تے تنظیم تے بہت بنا ہے ہاں جی۔ لہذا کلا بندہ جنہ مرضی سچ بولے جنہ مرضی دین سچا پیش کرے سارے لاجواب کی کیونکہ اندر کول بہتے نہیں اس واسطے بڑی وڈی لانت اس قوم میں چاہتے پہنوں آدھے کی تنظیم پرستی تنظیم شادی جماعت پرستی جماعت پرستی تنظیم شادی حق نہیں رہتا اپنا انصاف نہیں رہتا شخصیت پرستی حق نہیں رہتا بھائی بابا میں اپنے بزرگ میں فلانے من بیٹھا جی میں اندھی بننی ہے تو بھاوے جو مرضی آتی ہے یہ شخصیت پرستی وہ لانتی آؤ نبی ہے شریعت اسلام ہر تو ہے یا وہ اتنے ایمان نال دسیا جی میں یار پیشاب سارے کا پلیت ہے پیشاب پلیت ہے ہوں کوئی اٹکل ہوئے ساڈے حضرت صاحب پیشاب نے پلیت آخی جانا ہے

اصا سو دور نہیں پناہ گنا اندر کر لینا دس کسی دے کر دس کسی سجادے چالی کسی ہوں سارا گنا گنا وہ حرام تے نجائز کام اگر سارے شریعت جو کر رہے ہیں شریعت کر رہے ہیں تو دس آدھے گنا پناہ آدھے گنا چالی آدھے خلاف شرا آدھے کام کرتے کرتے وہ شریعت ختم ہو گئی ساری جو شریعت بن گئی تو شریعت رسول دے گئی مراد عجیب لانت آ گئی ہے بہتے بس سور آج بہتیاں کی گل کرنا موت کے خود تھوڑے نے مسجد سینما کنجر ویخ کنجر کے کام سے ویخ کن نے مسجد رات کو گنو تراویا کن آدھے تو فلموں کے کنے بیٹھے ہیں جی بہتے ویخنے نے تو بہتے تو کنجر نے Время гордится. بہادری شاہ جڑا ہے